السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آڈیٹنگ پڑھنا شروع کی تھی اور we talk about the basics of auditing which includes definition of auditing in fact اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بھی بات سمجھی تھی کہ آڈیٹنگ میں اور اکاؤنٹنگ میں انفیکٹ فرق کیا ہے اور آڈیٹر کون ہوتا ہے انفیکٹ ابھی ہمارا آج کا لیکچر بھی انٹروڈکشن سے متعلق ہی ہوگا جو لاسٹ لیکچر میں باتیں میں نے کی تھیں ان کو ذرا ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں وی ٹاک اباؤٹ کہ auditing is an independent examination of financial statements یہ بات ہم نے سیکھی تھی پھر ہم نے سیکھا تھا کہ based on this independent examination auditor forms and opinion regarding the truthful and fairness of the financial statements اب یہاں پر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ آڈیٹر کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن اور پریزنٹیشن کا نالج ہونا ضروری ہے اور یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آڈیٹر جو ایک چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہے وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنانا جانتا ہے اسے پریزنٹ کرنا جانتا ہے آپ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ پروفیشن میں کنفیوژن کریٹ نہیں کریں گے جب preparation and presentation of financial statements ہو چکتی ہیں آڈیٹنگ وہاں سے آنورڈ اسٹارٹ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آڈیٹنگ کا سبجیکٹ پڑھنے والے اسٹوڈینٹس کے لیے ضروری ہے کہ they must have a basic knowledge of preparing financial statements ٹھیک ہے نا اور وہ یقیناً آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیسے بنائی جاتی ہیں اور ان سے متعلق کچھ آپ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کا بھی نالج لے چکے ہیں سو so, بہرحال آڈیٹنگ میں اور اکاؤنٹنگ میں جو فرق ہے وہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ آل دو چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہی آڈیٹر ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اکاؤنٹنگ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ ایک اکاؤنٹنٹ کے طور پر اکاؤنٹنگ کر رہا ہے اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر آڈٹ کر رہا ہے تو ایک آڈٹ کے طور پر آڈیٹر کے طور پر اس کو آڈیٹ کر رہا ہوگا یہ دو الگ پروفیشن کے طور پر ہم باتیں اس کو سمجھیں گے اکاؤنٹینٹ مینجمنٹ کی طرف سے ریسپانسبل ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے اور آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈیٹ کرنے کے لیے اوکے okay? اور آڈٹ کیا ہے it is an independent examination ٹھیک ہے آف دوز ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک اور بات سیکھی تھی کہ who can be an auditor اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر اس کا paid up share capital three million rupees سے زیادہ ہے یا تھری ملین روپیز ہے تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ سے آڈٹ کروائے گی پھر ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اگر سبسڈری کمپنی ہے کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی تو تب بھی اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ سے ہی آڈٹ کروانا ہوگا ہاں البتہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کا آڈٹ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ہی کر سکتے ہیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ public limited company listed company ہے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو کیو سی آر ریٹنگ لینا ضروری ہے یعنی کہ اس کی Q C R rating satisfactory ہونی چاہیے کوالٹی کنٹرول ریویو اور یہ آئی کیپ کی طرف سے institute of chartered chartered of Pakistan کی طرف سے اس کو Q C R rating satisfactory ہونا ضروری ہے تب کسی لسٹڈ کمپنی کا آڈٹ ہو سکتا ہے یہ تو باتیں تھیں لاسٹ لیکچر ابھی بھی ہم کچھ باتیں انٹروڈکشن سے متعلق ہی کر رہے ہیں لائک like, اب آج میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گا آڈیٹرز رپورٹ کی ڈیٹیلڈ آڈیٹرز رپورٹ کیا ہوتی ہے this we will discuss in our subsequent lecture بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے آڈیٹرز رپورٹ پر کمپلیٹ لیکچر ہوگا لیکن فی الحال میں کچھ اس پالیسی پہ چل رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آڈیٹنگ کے بارے میں اوور ویو ایک دے دوں ایک کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے تب ہم انہی ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کو ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے سو آڈیٹر رپورٹ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آڈیٹر جب انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن کر چکتا ہے اینٹی کی ایک نالج اس کے پاس ہوتی ہے اس اینٹی میں کس طرح کی اکاؤنٹنگ پریکٹس ہو رہی ہے اس کو وہ جان چکا ہوتا ہے اس کے انٹرنل کنٹرولز کو ایویلویٹ کر چکا ہے اور ڈفرینٹ آڈیٹ پروسیجرز کو اپنا کر وہ ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کر چکا تو اس اسٹیج پر آڈیٹر رپورٹ پیش کرتا ہے آنرس آف دا اینٹی کو یا جو بھی stakeholders of the entity ہوں گے ان کو اب یہ جو رپورٹ ہوگی اس رپورٹ میں آڈیٹر اپنا اوپین فارم کر رہا ہوگا اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو financial statements which were by the auditor یہ financial statements true and fair view پیش کر رہی ہیں اور یہ بھی اوپینین ہو سکتا ہے کہ یہ financial statements true and fair view پیش نہیں کر رہے ان وے ہم آڈیٹرس کی رپورٹ کو دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایک ان کوالیفائڈ رپورٹ ہوتی ہے اور ایک کوالیفائڈ رپورٹ ہوتی ہے ان کوالیفائڈ رپورٹ مینس کہ ہمارے اوپین کے مطابق کوئی پرابلم نہیں ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کے اندر اور کوالیفائڈ رپورٹ کا مطلب ہے کہ there is some problem in the financial statements جس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ financial statements true and fair view پیش کر رہی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے آڈٹ کے بعد جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے اس کا ایک فارمیٹ بتاتا ہوں یہ فارمیٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق ہے ان فیکٹ یہ ایک جنرل فارمیٹ ہے جو کہ اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سلائڈ پر جو کہ کمپنیز آرڈینس 1984 کے فارم 35 اے میں بتایا گیا آڈیٹر کی رپورٹ کچھ یوں ہوتی ہے ان الفاظ پہ آلموسٹ مشتمل ہوتی ہے کہ we have audited the annexed balance sheet یہاں پر آگے کمپنی کا نام آئے گا ایز ایٹ دا ڈیٹ جو بھی بیلنس شیٹ کی ڈیٹ ہوگی وہ یہاں پر بتا دی جائے گی and the related profit and loss account cash flow statement and statement of of together with the notes forming part یہ آپ نے دیکھا کہ یہ پانچوں کمپونیٹس ہو گئے اب آڈیٹر جو رپورٹ دے رہا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں رپورٹ دے رہا ہے and we know very well کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے پانچ ہیں اور وہی پانچوں کمپونیٹس نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیے تو کہہ رہا ہے کہ we we state that have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit یعنی کہ آڈیٹر رپورٹ پیش کرنے سے پہلے یہ بات بتا دیتا ہے واضح طور پر کہ مجھے جو کچھ ریکوائرڈ تھا جو ایکسپلینیشن مجھے ریکوائرڈ تھی جو نالج مجھے ریکوائرڈ تھا اینٹی کا وہ اسے حاصل ہو چکا ٹھیک ہے نا نیکسٹ اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا بنایا جانا ہے اس کی ریسپانسبلٹی مینجمنٹ کی تھی کچھ یوں بتایا جا رہا ہے کہ it is the responsibility of the companies management some internal and the requirement of the companies ordinance nineteen eighty four ہماری کوئی ریسپونسبلٹی یعنی کہ آڈیٹر کی کوئی ریسپونسبلٹی نہیں ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنایا جائے اور فائنشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کے لیے پالیسیز وغیرہ جو ہیں وہ بنائی جائیں this is the management who is sole responsible next auditor یہ کہتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا تھی our responsibility based on our audit next ہے جی کہ we conducted our audit accordance with the auditing as applicable جو آڈیٹنگ پاکستان میں یہ چیز بتا دیتا دیوٹ we plan audit to obtain reasonable about whether above said statement are free of any material misstatement یعنی کہ آڈیٹر کا کام ریزنیبل ایشورینس حاصل کرنا ہے کہ یہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں اس کی ریزنیبل ایشورینس آڈیٹر کو حاصل ہونا چاہیے and audit includes examining on a test basis evidence supporting the amounts and disclosure in the above said statement accounting policies and management estimates made by the management as well as the the over statements. Auditor نے یہ چیز اپنی رپورٹ میں بتا دینی ہے کہ ہمارا کام ٹیسٹ بیسس پر جو اماؤنٹس فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں بتائی گئی ہیں ان کو ایگزامن کرنا ہے اور پھر جو اکاؤنٹنگ پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں ان کو ایویلویٹ کرنا یہ چیز بھی وہ پہلے بتا رہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ ہمارا کام کیا تھا جو ہم نے کیا اب نیکسٹ وہ رپورٹ کے اندر بتا دیتا ہے کہ we believe that our audit provides reasonable base for our opinion and after due verification we report اب یہ ساری گراؤنڈ بنانے کے بعد کہ مینجمنٹ کا کیا کام تھا ہمارا کیا کام تھا یہ تمام باتیں کلیئر کر چکنے کے بعد اب آڈیٹر اپنا اوپینین پیش کر رہا ہے دیکھیے اوپینین کیا ہے کہ in our opinion proper books of accounts have been kept by the company as required by the companies ordinance 1984 proper books of accounts کی بات اس نے کر دی اور یہ اوپینین دیا اس نے کوئی سرٹیفیکیشن نہیں دے رہا آڈیٹر اوپینین دے رہا کہ میرے اوپینین کے مطابق اس کمپنی نے proper books of accounts maintain کی ہوئی تھی اور یہ جو پراپر بکس آف اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں سے اس کی دلیل ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 سے اس کی دلیل ملتی ہے جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرڈ بکس آف اکاؤنٹس ہیں وہ اس کمپنی نے مینٹین کی ہوئی ہیں next in our opinion the balance sheet and profit and loss account together with the notes thereon companies ordinance کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنی ہوئی ہیں اور جو بھی ہم نے اکاؤنٹنگ پالیسیز بنا رکھی تھی وہ کنسسٹنٹلی اپلائی ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ بھی آڈیٹر نے اوپینئن دینا ہوتا ہے اپنی رپورٹ میں نیکسٹ کہتا ہے the expenditure incurred during the year was for the purpose of the companies business and the business conducted investments made and the expenditure incurred during the year were in accordance with the objects of the company یعنی کہ ایکسپینڈیچر جتنے بھی کیے جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں وہ کمپنی کے آبجیکٹوس کے مطابق ہی رہی ہیں نیکسٹ اس کا اوپینین یہ آتا ہے کہ in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us the balance sheet profit and loss account cash flow statement and statement of changes in equity together with the notes forming part thereof conform with approved accounting standard as applicable in Pakistan give the information required by the company's ordinance 1984 in the manner so required and respectively give a true and fair view of the state of the company's affairs as at یہاں پر ڈیٹ بتا دی جائے گی اینڈ آف دا پروفٹ اور loss its cash flows and changes in equity for the year then and جس مقصد کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں وہ یہی ہے نا کہ بیلنس شیٹ جو ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن بتا رہی ہوتی ہے اس کی اسٹیٹ آف افیئر اور پھر جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے وہ اس کی فائنینشیل پرفارمنس بتا رہا ہے یعنی کہ and losses cash cash flow statement جو ہے فلوز بتا رہی اور اس کی نوٹس جو ہیں وہ ایکسپلینیشن وغیرہ بتا رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ پالیسیز کی تو وہ آڈیٹر یہاں پر یہ بھی اوپینین دے رہا ہے کہ یہ جو اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اپلیکیبل ہیں پاکستان میں ان کے مطابق اور جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق اس کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس یہ سب کچھ بتا رہی ہیں اور لاسٹلی آڈیٹر کا اوپین یہ ہوتا ہے کہ in our opinion zakat deductible at source under the zakat and زکاتینس ordinance eighty was deducted by the company اس آڈیٹر یہ تو تھی رپورٹ کی بات چیت دیکھیے میں صرف اس وقت آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ رپورٹ کیا ہوتی ہے ان اے وے اس کی ڈیٹیل گفتگو ان شاء اللہ تعالیٰ جب اس کا ٹاپک آئے گا تو اس وقت آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آڈیٹرز رپورٹ کن صورتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مزید بھی اس کی کچھ کمپلیکس باتیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہیں پر سمجھیں گے اور سیکھیں گے اب نیکسٹ ایک اور بات جو کہ آڈیٹنگ کے اسٹوڈنٹ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آڈیٹرز اوپینین کیا ہوتا ہے دیکھیے آڈیٹر آپ نے آڈیٹر رپورٹ کے اندر یہ بات دیکھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ financial statements true and fair view پیش کر رہی ہیں یا نہیں پیش کر رہی ہیں بلکہ آڈیٹر کہتا ہے کہ میرے اوپینئن کے مطابق یہ فائنینش اسٹیٹمنٹس ٹروتھ فلس اور فیئرنیس پر مبنی ہے وہ اپنا اوپینئن پیش کرے گا پوزیٹو اور نیگیٹو اب یہ user of the financial statement and user of the audit report جو ہوگا وہ اس کے بارے میں اپنا ایک ریلائنس بنائے گا کہ آیا وہ اس اوپین پر ریلائے کرے یا نہ کرے اب اس کا ریلائے کرنا اس اوپین پر یا نہ کرنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ how much the auditor was independent and competent and expert in his work اب جتنا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا کمپیٹنٹ ہوگا اور جتنا اس نے ایک پروفیشنسی کے ساتھ کام کیا ہوگا ایکسپیرینس ہوگا اتنا ہی اس کے کام کے اوپر user of the financial statements یا readers of the report rely کریں گے ہاں البتہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آڈیٹر صرف اور صرف اپنا اوپینین پیش کرتا ہے آڈیٹر کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں یہ سرٹیفائی کرتا ہوں کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اب ایک بات سمجھنا ضروری ہے اسی انٹروڈکشن کے لیول پر کہ آڈٹ کی ٹائپس کتنی ہیں آڈٹ کی تین ٹائپس ہیں number one financial statement audit number two operational audit and number three compliance audit as far as financial statement audit is concerned اس کو ہم ایکسٹرنل آڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایکسٹرنل آڈیٹر آ کر اس کو آڈٹ کرتے ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو اور اس کو آپ اسٹیچوٹری آڈٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ہم جتنا بھی آڈٹ پڑیں گے وہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کے پرسپیکٹو میں پڑیں گے اب لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے کمپنیز آرڈینس اور اسی کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ of the company should be audited ٹھیک ہے نا لہذا یہ اسٹیچوٹری آڈیٹر آڈیٹ ہو گیا اب اسٹیچوٹری آڈیٹ یعنی کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آڈیٹ کیا ہے کہ جتنی بھی ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں کمپونیٹس آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں یہ financial statements international financial reporting standard جو اپلیکیبل ہیں پاکستان میں اور requirements of the companies ordinance 1984 کے مطابق بنائی جا رہی ہیں یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈیٹر اب اس کے بارے میں ذرا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا جو آڈٹ ہے وہ ایک جنرل آڈٹ ہے وہ اسپیسیفک آڈٹ نہیں ہے لائک like, آپ کو یاد ہوگا کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن اور پرزنٹیشن کے ریفرنس میں یہ بات آپ نے پڑھی تھی اسٹینڈرڈ کے اندر کہ جنرل پرپز فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ ٹیلرڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی یعنی کہ کسی ایک خاص اسپیسیفک یوزر گروپ کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس نہیں بنائی جاتی بلکہ these are general purpose financial statement جو کہ تمام یوزر گروپس کو سامنے رکھ کے فائنینشیل بنائی جاتی ہیں اب ان کا جو آڈٹ ہوگا وہ بھی جنرل پرپز آڈٹ ہی ہوگا یعنی کہ جو بھی یوزر اس آڈٹ رپورٹ کو پڑھے گا وہ ایک اس کے بارے میں اوپین فارم کر لے گا اپنی مرضی سے جو بھی اس کی سمجھ میں بات آ رہی ہوگی اور اس نے نیکسٹ جو ڈیسیزن لینا ہوگا وہ اکارڈنگلی اس پہ بیس کر کے ڈیسیزن لے لے گا لائک like, اگر بینک سے لون لینے کے لیے ایک کمپنی اپلائی کرتی ہے تو بینک سے لیا جانے والا لون اس بینک کو جب اپلائی کیا جائے گا تو اس کے ساتھ اس بینک کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ ہمیں آپ آڈیٹڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹ بھی پیش کریں اب وہ بینک ان آڈیٹڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس پر بیس کر کے اپنی سیٹسفیکشن یا ڈس سیٹسفیکشن کا فیصلہ خود سے کر لے گا اور لون ایڈوانس کر دے گا یا نہیں کرے گا جبکہ اگر ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کو ایکوائر کرنا چاہ رہی ہے یا مرجر کا فیصلہ کرنے والی ہے تو اس کو اس جنرل پرپز آڈٹ رپورٹ کے علاوہ بھی کچھ ایشورینس ریکوائرڈ ہوں گی لائک وہ جس کمپنی کو ایکوائر کرنا چاہ رہی ہے اس کمپنی کے ایسٹس کی کرنٹ کاسٹ معلوم کرنا چاہتی ہے تو اب یہاں پر وہ اسپیسیفک آڈٹ کروا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کچھ زیادہ خشک باتیں تو نہیں ہیں بڑی سادہ سادہ سی باتیں ہیں آپ کو میں اس وقت ٹائپس آف آڈٹ بتا رہا ہوں تو ٹائپس آف آڈٹ میں میں نے پہلا آپ کو جو آڈٹ بتایا وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ بتایا اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا جو آڈٹ ہوتا ہے یہ اسٹیچوٹری آڈیٹ بھی کہلاتا ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کمپنیز آرڈینس 1984 کی اور اسی کو ہم ایکسٹرنل آڈیٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ ایکسٹرنل آڈیٹرز آ کے اس کو آڈیٹ کیا کرتے ہیں اور یہ بہرحال ایک جنرل آڈیٹ ہے اسپیسیفک آڈیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اتنی سی چند ایک باتیں اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے نیکسٹ کمس آپریشنل آڈیٹ اب آپریشنل آڈیٹ میں ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری آپریشنل ایکٹیویٹیز ہیں کیا وہ ٹھیک سر انجام پا رہی ہیں لائک like, ہم اس کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ پروسیجرز کو ریویو کرتے ہیں اینٹی کے اور اس کا پرپس ہوتا ہے to evaluate efficiency and effectiveness of the operating procedures یعنی کہ دو باتیں ہم نے اس میں دیکھنی ہے کہ کسی بھی اینٹی کے آپریٹنگ پروسیجرز اینڈ میتھڈس کیا ہیں کس طرح سے وہ اینٹی جو ہے آپریٹ کر رہی ہے اور پھر دوسرا یہ کہ ہمیں مینجمنٹ کو یہ چیز بتانا ہوتی ہے کہ یہ کتنا افیکٹو اور ایفیشنٹ ہیں یہ آپریشنل آڈٹ ہوتے ہیں ان اے وے یہ وہ آڈٹس ہیں جو کہ انٹرنل امپلائیز ہی کیا کرتے ہیں لائک like اس کی اگزامپل آپ یوں لے لیجئے کہ ایک کمپنی ہے وہ اپنے پے رول سسٹم کو ایویلویٹ کرنا چاہتی ہے اب نا the payroll system is entirely procedure method وہ کمپنی دیکھنا ہی چاہ رہی ہے کہ کتنا effectively and efficiently this procedure is being and what result we are getting اب اس کے لیے وہ آڈیٹر جو ہوگا جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہوگا مینجمنٹ کی طرف سے اور in most of the cases وہ ایک امپلائی ہی ہوگا وہ اسٹڈی کرے گا تمام پروسیجرس کو پے رول کے پروسیجرز کو کہ جی ہم نے اب پے رول کے پروسیجرز میں کمپیوٹر کو انوالو کیا لہذا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ افیکٹولی اینڈ یہ پروسیجرز کمپیوٹرائز ہونے کے بعد رن ہو رہے ہیں اور اس کے ریزلٹس ٹھیک آ رہے ہیں یا کوئی مسنگ ہے امپلائیز کی اٹینڈنس ہی نہیں لگ رہی یا اگر لگ رہی ہے تو امپلائیز جو ہیں دو دو مرتبہ اٹینڈنس لگوا رہے ہیں اب اس طرح سے آپ کے پروسیجر لہذا جو آپریشنل آڈیٹس ہوتے ہیں ان آپریشنل آڈٹس میں کمپنی آڈیٹرس کو اپوائنٹ کرتی ہے کہ ہمارے سرٹن آپریشنس کو دیکھیے ہمارے سرٹن پروسیجرس کو دیکھیے اور ہمیں رپورٹ کیجیے اب وہ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی جیسی کہ رپورٹ میں نے ابھی آپ کو بتائی یہ جو رپورٹ میں نے ابھی آپ سے شیئر کی یہ رپورٹ ہوتی ہے فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کی رپورٹ ایکسٹرنل آڈٹ کی رپورٹ اسٹیچوٹری آڈٹ کی رپورٹ یہ رپورٹ کبھی بھی آپریشنل آڈٹ کی رپورٹ نہیں ہوا کرتی operational audit I have told you earlier کہ یہ صرف اور صرف پروسیجرس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور ان پروسیجرز کے بارے میں ان کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی بتائی جاتی ہے کہ جی یہ پروسیجرز ٹھیک ٹھیک طور پر اڈاپٹ کیے گئے اور ٹھیک طریقے سے ان کے ریزلٹس حاصل کیے گئے اور پھر فائنلی مینجمنٹ کو ریکمینڈیشن دے دی جاتی ہیں اب لائک ایک کوریئر کمپنی ہے وہ کوریئر کمپنی دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کے کسٹمرز کو ٹھیک طریقے سے ڈاک پہنچ جاتی ہے پارسلز پہنچ جاتے ہیں لیٹرز پہنچ جاتے ہیں کیا وہ کسٹمر سیٹسفائیڈ ہیں اس تمام آپریشن سے جو کہ ڈاک کی ترسیل کا نظام ہے اب اس کے لیے وہ اپنے آڈیٹر سے کہتی ہے کوریئر کمپنی کہ آپ اس چیز کو ایویلویٹ کریں اور ہمیں بتائیں تو وہ جو اس کا آڈیٹر ہوگا وہ اس کوریئر کمپنی کے لیے اپنی سروسز یہ دے رہا ہوگا کہ کسٹمر کی satisfaction regarding dispatch of the envelopes letters parcels اور جو اس کے eh, بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سروسز دے رہے ہوں کہ جی ہم آپ سے آ کر خود ہی یہ پک کر لیں گے تو ان کے پارسلس کو پک کرنے کی جو سروس ہے کیا اس کے بارے میں ان کے کسٹمر سیٹسفائڈ ہیں تو یہ تمام چیزیں ایک آپریشنل ایکٹیویٹیز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اور پھر اس اس کے بعد پر رپورٹ جو ہوگی وہ مینجمنٹ کو ریکمینڈیشن کی صورت میں ہوگی ٹھیک ہے جی یہ ہوتا ہے آپریشنل اب نیکسٹ آتا ہے compliance audit when we talk about compliance audit تو کمپلائنس آڈیٹ کے اندر ہم کسی ہائر اتارٹی سے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہماری بزنس پر امپوز کیے گئے ہوتے ہیں ان کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان کو کمپلائی کیا جا رہا ہے ان کے مطابق ہی پریکٹس کی جا رہی ہے اگر ان کے مطابق پریکٹس کی جا رہی ہے تو اوکے ہم بتا دیتے ہیں کہ جی ان کے مطابق ہی پریکٹس کرتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا فار ایگزامپل اچھا اس کا تعلق زیادہ تر گورمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے کمپلائنس آڈیٹ کا کہ لائک اسکول ہے گورنمنٹ کا اسکول ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اب وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو بتائے گئے ہیں ان پر امپوز کیے گئے ہیں اب کیا ان رولس اینڈ ریگولیشن کے مطابق اس اسکول کو رن کیا جا رہا ہے یا نہیں اس کے لیے ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے ایک آڈیٹر اپوائنٹ ہو جاتا ہے ایک ٹیم آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ کیا ان رولس اینڈ ریگولیشنز کو کمپلائی کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کمپلائنس آڈیٹ ٹھیک ہے اور بعض صورتوں میں لائک ہم کمپنی کی صورت میں بات کرتے ہیں اس کمپنی پر بھی کچھ قانون کی طرف سے رولز امپوز کیے گئے ہوتے ہیں انوائرمنٹل پولیوشن کا رول ہو گیا لیبر لاس کے مطابق ویجز کے رول ہو گئے تو اب ان تمام رولز کی کمپلائنس کے لیے آڈیٹر آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ہائر کی طرف سے رولس امپوز کیے گئے ہیں ان کو فلفل کیا جا رہا ہے ان کے مطابق ہی پریکٹس کی جا رہی ہے ایک شکل ہے یہ بھی ایکسٹرنل آڈیٹنگ سے ہٹ کے ایکسٹرنل آڈیٹنگ کیا تھی وہ تھی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈیٹ اور اس کے بعد ہم نے جو دو آڈٹ کی کس میں پڑھی اس میں ایک ہے آپریشنل آڈٹ اور دوسرا ہے کمپلائنس آڈٹ ٹھیک ہے جی اس پر میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاتا ہوں اس اس میں میں آپ آپ مزید اچھے طریقے سے اس ڈسٹنکشن کو سمجھ سکیں گے دیکھیے جی ٹائپس آف آڈٹ کا کالم اس میں financial statement audit operational audit and compliance audit یہ تین آڈٹ ہو گئے جی ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے آڈیٹ کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے کسی بھی ایک کمپنی کی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا یہ اس کی کی ایگزامپل ہے آپریشنل آپ اگر بات کریں تو اس میں ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم نے پیرول کو کمپیوٹرائز کیا اور اس کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں یہ آپریشنل آڈٹ کی ایگزامپل ہو گئی اور کمپلائنس آڈیٹ کی ایگزامپل کیا ہے کہ determine if bank requirements for loan continuation have been met یہ بینک کی جو ریکوائرمنٹ تھی کیا ان کو میٹ کیا جا رہا ہے اب تینوں کے لیے ہمیں جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے اس کی طرف آ جائیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈیٹ کے لیے ہمیں اس کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے یعنی کہ balance sheet income statement cash flow statement statement of in equity and notes جبکہ آپریشنل آڈٹ کے لیے جو کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ہم پے رول کو ایویلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو جو کمپیوٹرائز کی گئی ہیں تو اس کے لیے ہمیں required number of payroll record processed in month پھر cost of the department and number of errors made یہ باتیں ہم دیکھیں گے ان کو بیسیکلی ہمیں پرووائڈ کیا جائے گا انفارمیشن کے طور پر اور کمپلائنس آڈٹ میں ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی کمپنی کے ریکارڈز کے ریفرنس میں کہ ہم نے جو وہ ریکوائرمنٹس فلفل کرنی تھی لون کے ریفرنس میں اس سے متعلق کمپنی کے پاس کیا ریکارڈ ہے اب جی نیکسٹ بات آتی ہے اسٹیبلش کرائٹیریا اب ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آڈٹ کے لیے establish criteria international financial reporting standards and companies ordinance 1984 جبکہ آپریشنل آڈٹ کے لیے جو کمپنی نے اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کنٹرول میئرز بنائی ہوئی ہیں اس کی افیکٹونیس اور اس کی ایفیشنسی کے لیے وہ ہمارے پاس ایک اسٹیبلش کرائٹیریا ہوگا اور کمپلائنس آڈٹ کے لیے وہ جو لون ایگریمنٹ کی پروویژنس ہیں اس کے مطابق چونکہ ہونا چاہیے کمپلائنس لہٰذا وہی ہمارے پاس اسٹیبلش کرائٹیریا ہوگا اب اویلیبل ایویڈینس کیا ہوگا جی ان تینوں قسم کے آڈٹس پہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ آڈٹ میں ہمارے پاس ڈاکومینٹس کی شکل میں ریکارڈس کی شکل میں اور outside sources of evidence کی شکل میں ہمارے پاس ایویڈینس اویلیبل ہوں گے اور آپریشنل آڈٹ کی صورت میں error report payroll records and payroll processing costs جو ہوں گی اور کمپلائنس آڈٹ کی صورت میں financial statements and calculation by the auditor کہ جو ہم نے اس لون کے ریفرنس میں دیکھنی تھی اس کے بارے میں ہم کیلکولیشنس وغیرہ پیش کریں گے کہ جی یہ کیلکولیشنس ہیں جو کہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ریکوائرمنٹس فور لون کنٹینیوشن جو ہیں وہ میٹ کی جا رہی ہیں so these the three different types of audits اس میں آپ نے الگ الگ سے سمجھ لیا کہ انٹرنل آڈٹ بھی کیا اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی کیا مور لیس جو آپریشنل آڈٹ ہے that is the internal audit لیکن بہرحال آپریشنل آڈٹ کے ریفرنس میں بھی سروسز ایکسٹرنل چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ موسٹلی ان موسٹ کیسز جو آپریشنل آڈٹ ہے وہ انٹرنل آڈٹ ہی ہوتا ہے وہ ایک امپلائی سے ہی کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے بہرحال ایکسٹرنل آڈٹ کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ ایکسٹرنل آڈٹ ہے جو کہ کمپنیز آرڈیننس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے جی لے جی اب مختصرا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آڈیٹنگ کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں انفیکٹ کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اس کے کچھ نہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوا ہی کرتے ہیں آڈیٹنگ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا تو ڈس ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بھی بہرحال کچھ چھوٹے موٹے ایک دو کا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں بہرحال پہلے ہم آتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کی طرف لیکن اس کے ایڈوانٹیجز کو سمجھنے سے پہلے اور ڈس ایڈوانٹیجز کو سمجھنے سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم آڈیٹنگ جو کرتے ہیں وہ کمپنی کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی آڈیٹنگ کرتے ہیں اور ہم بہرحال ریکوائرڈ ہو یا نہ ہو سول پروپرٹرشپ اور پارٹنرشپ کی بھی اسٹیٹمنٹس کو آڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے ایڈوانٹیجز کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں نہ صحیح لیکن کچھ سول پروپرٹرشپ جو آرگنائزیشن ہے اور جو پارٹنرشپ آرگنائزیشن ہے وہ بھی آڈٹ کرواتی ہیں کمپنی کو تو اس کا ایک فائدہ ہے ہی اور دوسری بڑی بات کیا ہے کہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے یا 3 ملین سے زائد پیڈ اپ شیئر کیپیٹل والی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے یا ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسڈری ہے وہ تو ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج کی وجہ سے آڈٹ کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ they are bound for this ان کو قانون کی طرف سے ان کے اوپر ایک کمپلشن ہے کہ انہوں نے آڈٹ کروانا ہی کروانا ٹھیک ہے نا لہذا ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی یا ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جنہوں نے آڈٹ کروانا ہی ہے ان کے بارے میں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی بات نہیں کر رہے اب جب ہم ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم بات کر رہے ہیں زیادہ تر ان بزنس کنسرنس کی جو نارملی آڈٹ نہیں کروایا کرتے یا جن کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں ہے like non profit organization like sole proprietorship like partnership firms اور لائک ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جن کا paid up share capital 3 million سے کم ہے یا وہ کسی ہولڈنگ کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسڈری کمپنی نہیں ہے ٹھیک ہے نا سو so, ہم اس کے ایڈوانٹیج کی طرف آتے ہیں پہلا ایڈوانٹیج جو کہ ایک پارٹنرشپ فرم کے ریفرنس میں ہے کہ it settles the disputes between management اب یہاں پر مینجمنٹ کے ماں بہن کس قسم کی ڈسپیوٹس ہیں زیادہ تر جو ڈسپیوٹس ہوتی ہیں پارٹنرشپ فرم کی مینجمنٹ میں وہ پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹ کی ڈسپیوٹ ہوتی ہیں اب پروفیٹ شیئرنگ ارینجمنٹ جس میں کہ پارٹنر کی سیلری کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ which partner partner will get salary more than the other اور پھر اس کے اندر پروفیٹ شیئرنگ ریشو کی بات بھی آ جاتی ہے کہ کس پارٹنر کو زیادہ پروفٹ شیئر ملنا چاہیے اور کس کو کم تو ایسی صورت میں پھر آڈیٹڈ رپورٹس جو ہوتی ہیں وہ پارٹنرز کے مابین کچھ پرابلمس سیٹل کر دیتی ہیں کیونکہ کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن کی بنا پر پارٹنرز آپس میں جھگڑتے ہیں جب فیکٹس سامنے آ جاتے ہیں تو وہ جھگڑا ریزالو ہو جایا کرتا ہے نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہمیں ایک سول پروپرائٹرشپ میں نظر آتا ہے آڈٹ کا وہ ہے it facilitates during in regarding major changes situation create ہوتی ہے جب سول proprietorship یا پارٹنرشپ firms نے اپنی ownership سے متعلق کوئی decision لینا ہوتا ہے یعنی کہ ایک سول پروپرائٹرشپ بزنس ہے وہ کسی دوسرے سول پروپرائٹرشپ بزنس کے ساتھ اکٹھا ہو کر پارٹنرشپ فرم بنانا چاہ رہا ہے اب ان دونوں سول پروپرائٹرشپ پر مبنی بزنس کا آپس میں ریلائنس کس صورت میں ہوگا اگر انہوں نے آڈٹ کروایا ہوگا اگر آڈٹ نہیں کروایا ہوگا تو آپس میں وہ جھگڑے کا شکار ہو جائیں گے اور کسی ایک نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے لہذا یہاں پر آڈٹ فیسلٹیٹ کرتا ہے ان کو ڈسیزن لینے میں کہ وہ اپنی آنرشپ کو کس طرح سے سیٹل کر سکتے ہیں next it facilitates the financial institutions regarding loan applications اب جو بینک کسی فرم کو یا کسی بزنس کنسرن کو لون دینا چاہ رہا ہے کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جب کسی کو لون دینا چاہ رہا ہے تو وہ وہاں پر ریکوائر کرے گا جی کہ آپ اپنی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بتائیے اب وہ اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آڈیٹڈ ہوں گی تو وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ بینک وہ لینڈر زیادہ اس پر ریلائے کر سکے گا لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس جو ہوتے ہیں وہ در حقیقت فیوچر سے زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں نہ کہ پاس سے جبکہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن کا آڈٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ تو پاسٹ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جو پاسٹ پریکٹس ہوتی ہے وہی ان فائنینشل انسٹیٹیوشن کے لیے ایک آئینہ ہوتی ہے کہ بتا دے کہ جی نیکسٹ میں ان کا کیا سلسلہ رہے گا وہ وہاں سے اس کی پروجیکشن کر لیتے ہیں کہ پاسٹ میں انہوں نے لون لیا تھا واپس کر دیا اور چارجز جو ہیں وہ بھی متواتر دیتے رہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کو لون دے دیتے ہیں مزید ایک آپ کو بینیفٹ اس کا جو بتایا جا رہا ہے وہ ہے کہ it gives in depth examination of the business and this in depth examination of the business enables the auditor کہ وہ مینجمنٹ کو ایک انتہائی ٹو دی پوائنٹ اوپین دے دے جس کی بنا پر مینجمنٹ اپنی تمام وہ خامیاں دور کر لے جو کہ اس کے اندر موجود ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر لہٰذا یہ بھی ایک اس کا بینیفٹ ہے اچھا ڈس ڈس مختصر ہیں ایک تو یہ کہ بہرحال آڈٹ فی دینا پڑتی ہے اب دیکھیے نا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اس وقت جس قسم کے آڈٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سول پروپرائٹرشپ کا آڈٹ جس کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں پارٹنرشپ کا آڈٹ جس کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں اور ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا آڈٹ جن کو آڈٹ کروانا ضروری نہیں جن کی تھری ملین سے کم پیڈ اپ شیئر کیپیٹل ہے لہذا ان کے لیے تو ایک ایکسٹرا پیمنٹ ہے نا ایک ایکسٹرا برڈن ہے ان کے اوپر تو یہ ان کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ انہیں آڈٹ فی پے کرنا پڑ رہی ہے اور دوسرا ایک مین ڈس ایڈوانٹیج ان فرمس کے لیے کہ ان کو ایک آڈیٹ ٹیم بنانا پڑتی ہے جو کہ آڈیٹرز کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی رہے ایک خاصا ٹائم آڈیٹرز کو دینا پڑتا ہے اس آڈٹ ٹیم کو بزنس کا کام افیکٹ ہوتا ہے لہذا یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے سو so, ہم نے دیکھا کہ آڈٹ کے ایڈوانٹیجز بہرحال زیادہ ہیں ڈس ایڈوانٹیجز یہ وہ ہیں کہ جن کی کاسٹ پر ہم اتنے زیادہ ایڈوانٹیجز حاصل کر رہے ہوتے ہیں اب بہرحال آڈیٹ کروانا فیس تو دینی ہے اور کروانے کے لیے ہمیں امپلائیز کو بھی ان کے لیے حاضر رکھنا ہوگا کہ وہ امپلائیز ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں تو بہرحال یہ کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے ہمیں جتنا بڑا بینیفٹ آڈیٹ سے ملتا ہے اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے جی آج بیسیکلی ہم نے جو باتیں سیکھی وہ آڈیٹرز رپورٹ کیا ہوتی ہے اور اس کا ایک فارمیٹ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پھر ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف آڈٹ سیکھی جس میں کہ financial statement audit procedural audit operational audit جسے کہتے ہیں اور کمپلائنس آڈٹ اور پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی سیکھے ابھی ہم ایک انٹروڈکٹری فیز سے گزر رہے ہیں ابھی میں نے مزید نیکسٹ لیکچر میں بھی کچھ باتیں ایسی ہی آپ کے ساتھ کرنی ہے جس میں کہ کچھ بنیادی information relating to the auditing آپ کو دینا ضروری ہے تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ